حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ جب ہم بیدہ یا زیت الجیش مقام پر پہنچے تو میرا ہار گر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کرنے کے لیے ٹھہر گئے لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے جبکہ نہ وہاں پانی تھا اور نہ ان کے پاس پانی تھا کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور شکایتن کہا آپ دیکھ نہیں رہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو ٹھہرا لیا ہے جبکہ نہ تو یہاں پانی ہے اور نہ ان کے پاس پانی ہے یہ باتیں سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے وہ آ کر کہنے لگے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک رکھا ہے جبکہ نہ یہاں پانی ہے اور نہ ان کے پاس پانی ہے مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خوب ڈانٹا اور جو کہنا چاہا کہا اور وہ میرے پہلوں میں کچو کے مارنے لگے میں حرکت کرنے سے صرف اس لیے رکی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے حتیٰ کہ بغیر پانی کے صبح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تیمم والی آیت اتار دی حضرت اسعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اے آل ابو بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں تھی تو ہار اس کے نیچے سے مل گیا سنن نسائی حدیث نمبر تین سو گیارہ